اے آمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو اور اپنجان قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے